بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں یاسر دانیال خان سسٹمز پروگرامنگ کے ٹوینٹی ایٹھ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لاسٹ لیکچر کے اندر ہم ڈسک کے بارے میں کچھ ڈسکشن کر رہے تھے ہم نے دیکھا تھا کہ ایل بی انڈیکس کیا چیز ہوتی ہے ہم نے بات کی تھی کہ وہ ایک sixty four bit single index ہوتی ہے جو ایک بلاک کا ایڈریس ہے جو کہ سلینڈر ہیڈ اور سیکٹر کی فارم کے اندر اسپیسیفائی کیا جاتا ہے اس کے تھری پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان تھری پیرامیٹرز کو ایک سنگل انڈیکس کے اندر ٹرانسلیٹ کر لیا جاتا ہے تو ایل بی اے میپنگ کا کیا طریقہ کار ہے وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ within a single cylinder firstly for head zero تمام سیکٹرز کو starting from sector one index کیا جاتا ہے کنزیکٹولی پہلی انڈیکس ون سیکٹر کی ہوگی نیکسٹ انڈیکس ٹو کی ہوگی نیکسٹ انڈیکس تھری کی ہوگی اینڈ سو آن جب اس طرح سے اس ہیڈ کے لیے تمام جو سیکٹرز ہیں وہ انڈیکس ہو گئے ہیں تو پھر نیکسٹ ہیڈ کے تمام سیکٹرس کو اسی طرح سے کنزیکٹولی انڈیکس کیا جاتا ہے اور پھر اسے نیکسٹ ہیڈ کے تمام سیکٹرس کو انڈیکس کیا جاتا ہے اینڈ سو آن اس طرح کرتے کرتے جب پورے سلینڈر کے تمام بلاکس انڈیکس ہو جاتے ہیں پھر نیکسٹ سلینڈر کے بلاکس کو انڈیکس کیا جاتا ہے اس طرح سے انڈیکسنگ کرنے کا کیا ہمیں فائدہ ہے کیا سیکٹر وائز انڈیکس کرنے کا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے ہمیں فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اس طرح سے جو سیک ٹائم ہے وہ ریڈیوس ہو رہا ہے آپ کو بتایا تھا کہ جو ڈسک کا ایکسس ٹائم ہے اس کے اندر جو میجر پورشن ہے وہ سیک ٹائم ہے سیک ٹائم وہ ٹائم ہے جو کہ ہیڈ کو موو کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہے اگر اس طرح سے ہم اس کو انڈیکس نہ کریں بلکہ ہم اس کو ٹریک وائز انڈیکس کرتے جائیں کہ ایک ٹریک کے بعد ایک ٹریک ختم ہونے کے بعد ہم نیکسٹ ٹریک کے بلاکس کو انڈیکس کریں پھر نیکسٹ ٹریک کے بلاک کو انڈیکس کریں اور پھر ہیڈ کو چینج کریں اس طرح سے جو سیک ٹائم ہے وہ بہت انکریز کر جائے گا تو سیک ٹائم کو ریڈیوز کرنے کے لیے ہم سب سے لوئسٹ لیول کے اوپر سیکٹرز کو چینج کرتے ہیں جب سیکٹرز پورے ہو جاتے ہیں پھر ہیڈ کو چینج کرتے ہیں جب ہیڈ سارے پورے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم سلینڈر کو چینج کرتے ہیں اس طرح سے سیک ٹائم مینیمائز کیا جاتا ہے مور اوور ہم نے طریقہ کار دیکھا کہ جو پارٹیشننگ ہے کہ پارٹیشننگ کس طریقے سے پرفارم کی جاتی ہے آپ کو بتایا کہ ایک پارٹیشن ٹیبل ہوتا ہے پارٹیشن ٹیبل کون سا بلاک ہوتا ہے وہ ہارڈ ڈسک کے اوپر فرسٹ جو بلاک ہے فرسٹ فزیکل بلاک جو ہے وہ پارٹیشن ٹیبل کہلائے گا پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک پارٹیشن ٹیبل کے اندر جو ڈیٹا پارٹ ہے اس کے اندر فور اینٹریز ہو سکتی ہیں ہر اینٹری سکسٹین بائٹ کی ہے ہر اینٹری کا کیا میننگ ہے اس کے اندر starting sector number starting sector کا فزیکل ایڈریس اینڈنگ سیکٹر کا اس پارٹیشن کی اینڈنگ سیکٹر کا فزیکل ایڈریس اور نمبر آف سیکٹرز اور کچھ اور انفارمیشن لائک ہے وہ پارٹیشن بوٹیبل ہے یا نہیں ہے یا اس پہ کون سا فائل سسٹم ہے یہ انفارمیشن ان سکسٹین بائٹس کے اندر اسٹور کی جاتی ہے ڈسک کو پارٹیشن کرنے کی کیا ضرورت پڑتی ہے اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ آپ چاہیں گے اپنی ڈسک کے اوپر ملٹیپل آپریٹنگ سسٹمز انسٹال کرنا اگر ملٹیپل آپریٹنگ سسٹمز انسٹال کرنا چاہتے ہیں ہر آپریٹنگ سسٹم کا اپنا فائل سسٹم ہوگا اگر ایک ہی ڈسک ہو اور اس کو آپ شیئر کرنا چاہیں امنگ ڈفرنٹ آپریٹنگ سسٹم تو یہ پاسبل نہیں ہو سکے گا کیونکہ ہر آپریٹنگ سسٹم کا ڈفرنٹ فائل سسٹم ہے وہ ڈفرنٹ فائل سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے تو ڈسک کی ہم پارٹیشنس کر دیتے ہیں ڈسک کو ہم کنزیکٹو کنزیکٹو بلاکس بلاکس کے کے کے اندر اندر چنکس ڈیوائڈ کر دیتے ہیں جس کو کہ پارٹیشن کہا جاتا ہے اس طرح سے maximum of four operating system install کیے جا سکتے ہیں maximum of four different file systems ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے کیونکہ فور آپ کے پاس چنکس اویلیبل ہیں ہر پارٹیشن کی انفارمیشن اسٹور کرنے کے لیے within the partition table پھر ہم نے دیکھا کہ اس پارٹیشن ٹیبل کو ریڈ کرنے کے لیے یا فزیکل بلاک کو ریڈ کرنے کے لیے ہم کون سی سروس یوز کرتے ہیں انٹراپ 13 کی ایکسٹینڈیڈ سروسز ہم یوز کریں گے اور ہم نے ایک پروگرام بھی بنایا تھا جس کی مدد سے ہم نے کسی ایک فزیکل بلاک کو ریڈ کیا تھا اور جب فزیکل بلاک ہم اسپیسیفائی کر رہے ہیں اس کا ایڈریس اسپیسیفائی کر رہے ہیں سروس کو تو ہمیں L B A index specify کرنے کی ضرورت ہے سیکٹر ہیڈ اور کلاس سلینڈر نمبر جو ہے وہ اسپیسیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اسی پوائنٹ سے ہم آگے چلتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مزید جو پارٹیشننگ ہے وہ کس طرح سے پرفارم ہوتی ہے اگر تو آپ operating system different operating systems کے لیے ڈسک کو پارٹیشن کر رہے ہیں تو آپ کے پاس فور پارٹیشنز اویلیبل ہیں اس کیس میں ہر پارٹیشن جو ہے اپنے آپریٹنگ سسٹم کے لیے پرائمری پارٹیشن ہوگی اور ان میں سے کوئی ایک ایکٹیو پارٹیشن ہوگی جو کہ جہاں سے کہ سسٹم بوٹ کرے گا جس آپریٹنگ سسٹم سے آپ کا سسٹم بوٹ کرے گا لیکن اگر آپ ایک ہی آپریٹنگ سسٹم انسٹال کر رہے ہیں یا چار آپریٹنگ سسٹم نہیں انسٹال کر رہے اس سے کم آپریٹنگ سسٹم انسٹال کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک اور آپشن اویلیبل ہے وہ آپشن ہے of extended partition extended partition کی مدد سے آپ number of logical drives create کر سکتے ہیں یعنی کہ کچھ پورشن آف دا ڈسک جو ہے وہ پرائمری پارٹیشن کے لیے ریزرو ہو گیا وہ ایک لاجیکل ڈرائیو ہوگی اور باقی جو پورشن رہ گیا اس کے اندر بھی آپ اپنی ڈسک اسپیس کو زیادہ بہتر طریقے سے مینج کر سکتے ہیں نمبر آف پارٹیشنس کریٹ کر کے چاہے ایک کریٹ کریں چاہے دو کریں تین کریں لیکن اس کے اوپر آف کورس ایک سرٹن لمٹ ہے وہ جو لمٹ ہے وہ بھی ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں تو فرسٹلی ہم فیو سلائڈ آپ کو دکھاتے ہیں جن کی مدد سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن جو ہیں یہ کس طریقے سے پرفارم کی جاتی ہیں آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماسٹر بوٹ ریکارڈ ہے ماسٹر بوٹ ریکارڈ ہم نے بات کی تھی کہ یہ فرسٹ پرائمری پارٹیشن کا پارٹیشن ٹیبل ہے اور اس کا ایڈریس کیا ہوتا ہے اس کا ایڈریس ایل بی اگر ایڈریس لیں تو ایل بی ایڈریس زیرو ہوتا ہے یا پھر اگر C H S address specify کیا جائے تو وہ سلنڈر زیرو ہیڈ زیرو اور سیکٹر ون ہوگا یہ آپ دھیان میں رکھیں کہ جو سیکٹر نمبر ہے وہ ہمیشہ ون سے اسٹارٹ ہوتا ہے ماسٹر بوٹ ریکارڈ جو ہے وہ first physical block of disk ہے ماسٹر بوٹ ریکارڈ کے اندر اسی طرح سے ہی فور اینٹریز ہو سکتی ہیں فار ڈفرنٹ پارٹیشنس اس کی جو سب سے پہلی اینٹری ہوگی وہ ڈیفینیٹلی ایک پرائمری پارٹیشن ہوگی اس کے اندر آ جائے گا اس کے اندر کیا انفارمیشن ہوگی اس اینٹری uh, کے اندر پرائمری پارٹیشن کا اسٹارٹنگ بلاک اس کے بوٹ سیکٹر کا ایڈریس یعنی کہ اس کا starting block number number of blocks اس کے اندر کتنے ہیں اور اینڈنگ بلاک کا ایڈریس یہ ساری انفارمیشن پارٹیشن ٹیبل کی فرسٹ انٹری کے اندر موجود ہوگی اب ہو سکتا ہے کہ ساری کی ساری ڈسک اسپیس جو ہے وہ پرائمری پارٹیشن کو ایلوکیٹ ہو جائے اور اگر ایسا نہیں ہے پرائمری پارٹیشن کو کچھ پورشن الوکیٹ ہوتا ہے اور باقی پورشن کچھ بچ جاتا ہے اور وہاں پہ آپ کو دوسرا آپریٹنگ سسٹم نہیں انسٹال کر سکتے تو باقی کے پورشن کے اندر آپ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کریٹ کر سکتے ہیں اب اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کی جو انفارمیشن ہے وہ بھی اسی ماسٹر بوٹ ریکارڈ کے اندر پڑی ہوگی ماسٹر بوٹ ریکارڈ کے اندر اس طرح جو نیکسٹ انٹری ہوگی اس کے اندر اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کی انفارمیشن ہوگی اب یہ کیا انفارمیشن ہوگی یہ سیم وہی انفارمیشن ہوگی کہ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کا اسٹارٹنگ بلاک کون سا ہے اس کا سی ایچ ایس ایڈریس اس کے اینڈنگ بلاک کا سی ایچ ایس ایڈریس جو بوٹ سیکٹر ہے اس کا block number with respect to the start of the partition اور number of blocks within the دا پارٹیشن اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ بوٹیبل ہے یا نہیں ہے اور سیکنڈلی کہ کون سا اس کے اندر فائل سسٹم انسٹال کیا جا رہا ہے سسٹم آئی ڈی اس کا اب ہم ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے اندر کیا انفارمیشن ہوگی اب یہ جو ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہم نے دیکھی ہے اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کا جو فرسٹ فزیکل بلاک ہوگا اس فرسٹ فزیکل بلاک کے اندر بھی ایک پارٹیشن ٹیبل ہوگا جو کہ ماسٹر نہیں ہے وہ ایک سیکنڈری پارٹیشن ٹیبل ہے اس پارٹیشن ٹیبل کے اندر بھی کچھ انفارمیشن ہوگی اب آپ اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے اندر ایک لاجیکل ڈرائیو کریٹ کرتے ہیں جب آپ اس کے اندر ایک لاجیکل ڈرائیو کریٹ کرتے ہیں تو پاسبلی آپ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے اندر تمام جو اسپیس ہے وہ اس لاجیکل ڈرائیو کو الوکیٹ کر دیتے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ کچھ اسپیس اس لاجیکل ڈرائیو کو الوکیٹ کر دیں ہم سپوز کر رہے ہیں کہ کچھ اسپیس جو ہے اس لاجیکل ڈرائیو کو الوکیٹ ہو گئی ہے یہ لاجیکل ڈرائیو بیسکلی کیا ہوئی یہ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے اندر ایک اور پارٹیشن بن گئی ہے اس پارٹیشن کی انفارمیشن پارٹیشن کے فرسٹ فزیکل بلاک کے اندر ہوگی ڈیسک کے فرسٹ فزیکل بلاک کے اندر نہیں ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے فرسٹ فزیکل بلاک کے اندر ہوگی اور ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے فرسٹ فزیکل بلاک کا ایڈریس آپ کو کہاں سے ملے گا اس کے بارے میں انفارمیشن آپ کو کہاں سے ملے گی وہ آپ کو ماسٹر بوٹ ریکارڈ میں سے ملے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس first physical block within the extended partition اس کے اندر کیا انفارمیشن ہے اس کے اندر نمبر آف اینٹریز ہو سکتی ہیں عام طور پہ جو فرسٹ اینٹری ہوگی اس کے اندر لاجیکل ڈرائیو جو آپ نے بنائی ہے اس کے بارے میں انفارمیشن ہے کہ لاجیکل ڈرائیو کا فرسٹ فزیکل بلاک کا ایڈریس کیا ہے لاسٹ فزیکل بلاک کا ایڈریس کیا ہے اور لاجیکل ڈرائیو کے اندر کتنے نمبر آف بلاکس ہیں اور جو بوٹ سیکٹر ہے یا فرسٹ لاجیکل بلاک جو ہے ود ان دا پارٹیشن یا within the logical drive کہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اور مور اوور یہ انفارمیشن کیا ہے اس کے اندر کون سا فائل سسٹم یوز کیا جائے گا اور یہ کہ یہ جو ہے پارٹیشن بوٹیبل ہے یا نہیں ہے عام طور پہ یہ بوٹیبل نہیں ہوگی اب کچھ پورشن اس لاجیکل ڈرائیو کے لیے الوکیٹ ہو گیا اور کچھ پورشن بچ گیا اب اگین یہ جو پورشن بچ گیا ہے وہ اس پارٹیشن ٹیبل کے لحاظ سے ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے تو اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے بارے میں انفارمیشن جو ایریا بچ گیا ہے یہ ایک طرح کی جو extended secondary boot block secondary partition block جو ہے اس کے لحاظ سے یہ ایک ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے اور اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کی انفارمیشن بھی اس نے اپنی انٹری کے اندر اسٹور کی ہوئی ہے تو نیکسٹ انٹری کے اندر اسی ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کی انفارمیشن پڑی ہو سکتی ہے اس کے اندر کیا انفارمیشن پڑی ہوگی سیم وہی انفارمیشن اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کا اسٹارٹنگ بلاک اس کا اینڈنگ بلاک کا C H S address number of blocks اس کے اندر کتنے ہیں اور جو فرسٹ اس کا بوٹ بلاک ہے اس کا کیا ایڈریس ہے اور یہ کہ یہ کس طرح کی پارٹیشن ہے کس طرح کا سسٹم آئی ڈی اس کو سائن کیا گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پورشن جو ہے وہ ایز ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن بچ گیا اب اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کو مزید ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے into number of logical drives اگر اس کو مزید لاجیکل ڈرائیوس کے اندر ڈیوائڈ کیا جائے گا تو ان لاجیکل ڈرائیوز کی انفارمیشن کہاں پہ ہوگی ایک اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے فرسٹ فزیکل بلاک کے اندر ہوگی ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے فزیکل بلاک کے اندر نہ کہ ڈسک کے فزیکل بلاک کے اندر تو اب ہم اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے فرسٹ فزیکل بلاک کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا انفارمیشن پڑی ہوئی ہے اب یہ جو سیکنڈ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن تھی اس کے فرسٹ فزیکل بلاک کے اندر انفارمیشن اگر دیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا ہو سکتا ہے پاسبلی کہ اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کو اگین ہم ایک اور لاجیکل ڈرائیو کے اندر ڈیوائڈ کریں اور کچھ پورشن چھوڑ دیں اگر اس طرح سے کیا تو اگین اس کے جو فرسٹ فزیکل بلاک ہے اس کی فرسٹ انٹری کے اندر اس لاجیکل ڈرائیو کے بارے میں انفارمیشن پڑی ہوگی یہ لاجیکل ڈرائیو کہاں سے شروع ہو رہی ہے کس بلاک سے شروع ہو رہی ہے کس بلاک کے اندر ختم ہو رہی ہے اور اس کے اندر ٹوٹل نمبر آف بلاکس کتنے ہیں وغیرہ وغیرہ اور مور اوور جو نیکسٹ انٹری ہے اس کے اندر انفارمیشن ہوگی اب جو پورشن بچ گیا وہ اس پارٹیشن بلاک کے لحاظ سے ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے اب یہ جو پورشن بچ گیا اس کے بارے میں انفارمیشن نیکسٹ انٹری کے اندر ہوگی کہ اس کا اسٹارٹنگ بلاک کون سا ہے اور اس کا اینڈنگ بلاک کون سا ہے اور نمبر آف بلاکس کتنے ہیں اب یہ والی جو ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے اس کو مزید پھر سے نمبر آف لاجیکل ڈرائیوس کے اندر ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے اگین اگر اس کا فرسٹ فزیکل بلاک ریڈ کریں اور اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کو اگر لاجیکل ڈرائیو کے اندر ڈیوائڈ کریں تو کچھ سچویشن اس طرح سے ہوگی اس کے اندر بھی اگین انفارمیشن ہوگی اباؤٹ دا لاجیکل ڈرائیو کہ کون سی لاجیکل جو لاجیکل ڈرائیو اس کے اندر بنائی گئی ہے اس کا اسٹارٹنگ بلاک کون سا ہے اینڈنگ بلاک کون سا ہے اور اس کے اندر نمبر آف بلاکس کون سے ہیں اور مور اگر اگر باقی یہ جو پورشن رہ گیا تھا ایک ساری لاجیکل ڈرائیو ہے تو اس کے اندر ایک ہی انٹری کے اندر انفارمیشن ہوگی نیکسٹ انٹری کے اندر زیروز پڑے ہوں گے جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ لاسٹ لاجیکل ڈرائیو ہے لیکن ضروری نہیں کہ یہاں پہ اینڈ ہو جائے یہ سلسلہ چلتا جائے گا اور تب تک چلتا جائے گا جب تک کہ آپ لاجیکل ڈرائیوز اسائن کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے ونڈوز اور ڈاس کے اندر کتنی لاجیکل ڈرائیوز ہو سکتی ہیں اے سے لے کے زیڈ تک اس کے اندر ڈرائیوز ہو سکتی ہیں اے اور بی عام طور پر فلاپی ڈرائیوز ہوتی ہیں سی سے ہارڈ ڈرائیوز کے لیٹر اسٹارٹ ہوتے ہیں تو اگر سی سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور آن ورڈ زیڈ تک آپ پہنچ جاتے ہیں اتنی ڈرائیوز اس کے اندر ہو سکتی ہیں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پارٹیشن ٹیبلز ہیں ان کی ایک چین بن رہی ہے اب ہم اس چین کو ڈسکس کرتے ہیں اس چین کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے جو اس کا ہیڈ ہے وہ فرسٹ فزیکل بلاک ہے ود ان دا ڈسک جو کہ ماسٹر بوٹ ریکارڈ ہے وہ آگے ایک اور پارٹیشن ٹیبل کو پوائنٹ کرتا ہے جو کہ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کا پارٹیشن ٹیبل ہے اس کے اندر جو پارٹیشن ٹیبل ہے اس کے اندر کچھ ایک لاجک کچھ لاجیکل ڈرائیوز بنی ہوئی ہیں اور آگے اگر کوئی ایکسٹینڈیڈ ڈرائیو بنی ہوئی ہے وہ آگے ایک اور پارٹیشن ٹیبل کو پوائنٹ کرے گا جس کے اندر مزید کچھ لاجیکل ڈرائیوز بنی ہوں گے اور آگے ہو سکتا ہے ڈرائیوز ہوں اینڈ سو آن اس طرح سے یہ ایک چین چلتی جائے گی اس چین کو سمجھنے کے لیے ہم اس سلائڈ کو دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چین کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے یہ چین ماسٹر بوٹ ریکارڈ سے اسٹارٹ ہو رہی ہے ماسٹر بوٹ ریکارڈ کے اندر جو فرسٹ انٹری ہے وہ پرائمری پارٹیشن ہے اس کے اندر انفارمیشن ہے associated with the primary partition باقی کا جو پورشن بات جاتا ہے اس کی ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن بنائی جا سکتی ہے اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کی انفارمیشن کہاں پہ پڑی ہوئی ہے ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے فرسٹ فزیکل بلاک کے اندر اب اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کو بھی مزید ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے اگر اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں اس کو اس کا کچھ پورشن ایک لاجیکل ڈرائیو کو اسائن کرتے ہیں تو فرسٹ انٹری کے اندر اس لاجیکل ڈرائیو سے انفارمیشن پڑی ہوگی کہ وہ لاجیکل ڈرائیو کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے اور کہاں پہ ختم ہو رہی ہے سارا پورشن اگر اس لاجیکل ڈرائیو کو سائن نہیں کرتے کچھ پورشن بچ جاتا ہے تو وہ اب اس پارٹیشن ٹیبل کے لیے ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے اب اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کی انفارمیشن کہاں پہ پڑی ہوگی اس کے فرسٹ فزیکل بلاک کے اندر جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نیکسٹ پارٹیشن ٹیبل ہے اس نیکسٹ پارٹیشن ٹیبل کے اندر بھی اگین سیم ہو سکتا ہے اب یہ والی جو ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے اس کا کچھ پورشن جو ہے یہ ایک لاجیکل ڈرائیو کے لیے ریزرو ہو گیا ہے اور نیکسٹ باقی جو پورشن بچ جاتا ہے وہ اگین ایک ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن فارم کر رہا ہے اور اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کی انفارمیشن کہاں پہ پڑی ہوگی اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے فرسٹ فزیکل بلاک کے اندر پڑی ہوگی اور اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے اندر اگر آپ ایک لاجیکل ڈرائیو کریٹ کرتے ہیں اور مزید کوئی ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کریٹ نہیں کرتے تو اس کی فرسٹ انٹری کے اندر جسٹ اس لاجیکل ڈرائیو کے بارے میں انفارمیشن ہوگی باقی ساری جو انٹریز ہیں وہ ایم ہوں گی جو کہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ لاسٹ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے اور اسی کے اندر یہ ایک لاجیکل ڈرائیو بنی ہوئی ہے اور مزید کوئی ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن نہیں ہے اس طرح سے ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے یہ سلسلہ چلتا جائے گا اور کب تک چلتا جائے گا جب تک کہ ڈرائیو لیٹرس جو ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے اسی چیز کو آپ ایک ریئل ایگزامپل کی مدد سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ابھی ہم ایک سرٹن uh, سسٹم کی ایگزامپل ڈسکس کرتے ہیں یہ ایک ونڈو بیس سسٹم ہے اس ونڈو بیسڈ سسٹم کی جو ہارڈ ڈسک ہے اس ہارڈ ڈسک کو فور پارٹیشنس کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا جو فرسٹ ڈرائیو ہے وہ آف کورس اس کی پرائمری پارٹیشن ہے اور اس کے علاوہ تین اور لاجیکل ڈرائیوز ہیں جبکہ فزیکل ڈرائیو ایک ہی ہے ایک ہی فزیکل ڈرائیو کو اس طرح سے نمبر آف لاجیکل پارٹیشنس کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا ہم نے جو پریویسلی ایک پروگرام بنایا تھا جس پروگرام کی مدد سے ہم ایک بلاگ کو ریڈ کرتے تھے جو کہ ایل بی اے انڈیکس لیتا تھا آپ اس کو L B A index specify کرتے تھے اور وہ اس ایل بی اے انڈیکس کے بلاک کو ریڈ کر کے ایک فائل کے اندر اسٹور کر لیتا تھا ہم اسی پروگرام کو یوز کریں گے اس پروگرام کی مدد سے ہم ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ٹیبلز اور پارٹیشن جو ماسٹر پارٹیشن ٹیبل ہے ماسٹر بوٹ ریکارڈ جو ہے اس کو ریٹریو کریں گے اس کو ریڈ کریں گے اور مزید جو ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ٹیبل جن کا ہمیں پتا چلتا جائے گا جس طرح سے آپ دیکھتے جائیں گے ان کو ریڈ کرتے جائیں گے اور اس کے اندر جو انفارمیشن پڑی ہوئی ہے اس کو ہم اینالائز کریں گے اور دیکھیں گے کہ نیکسٹ پارٹیشن کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے اور اس کی انفارمیشن بھی ریٹریو کرتے جائیں گے جب تک کہ پارٹیشنس ختم نہیں ہو جاتی تو آئیے اب یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں یہ ایگزامپل کچھ اس طرح سے اسٹارٹ ہوتی ہے کہ جو آپ کی ڈسک کا فرسٹ فزیکل بلاک ہے فرسٹ فزیکل بلاک بنتا ہے L B A index zero یا پھر سی ایچ ایس کے اندر اگر دیکھیں تو cylinder zero head zero and sector one ہم نے اس بلاک کو ریڈ کیا ہے اور ایک فائل کے اندر اسٹور کر لیا اب وہ فائل جو ہے آپ کسی ڈبگنگ سافٹ ویئر کے اندر اوپن کر سکتے ہیں ہم نے ڈبگ کو یوز کیا ڈبگ جو کہ ڈاس کے ساتھ آتا ہے آپ کمانڈ پراؤنڈ پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں ڈباگ کے سافٹ ویئر کے اندر ہم نے اس فائل کو اوپن کیا فائل کو اوپن کرنے کے بعد اس کا ڈمپ لیا اب یہ ہمیں پتا ہے کہ اس فائل کے جو کانٹینٹس ہیں وہ 512 ہنڈریڈ ٹویلو بائٹس کے ہیں تو ان 512 ہنڈریڈ ٹویلو بائٹس کا ہم نے ڈمپ لے لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شروع کے جو بائٹس ہیں وہ کچھ کوڈ ہے وہ کچھ کوڈ کو سگنیفائی کر رہی ہے بیسیکلی یہ کوڈ کب ایگزیکیوٹ ہوتی ہے یہ کوڈ بوٹ ٹائم پہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے خیر ابھی ہمارا اس کوڈ کے ساتھ کنسرن نہیں ہے ہم ڈائریکٹلی ڈیٹا پارٹ کے اوپر آتے ہیں یہ ڈیٹا پارٹ کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے فرسٹ 446 بائٹس جو ہیں وہ کوڈ کے لیے ریزروڈ ہیں بعد میں جو بائٹس ہیں 66 وہ ڈیٹا کے لیے ریزروڈ ہیں تو پہلے 446 بائٹس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو چھوڑنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں جہاں سے ہمارا ڈیٹا پارٹ اسٹارٹ ہو رہا ہے جو ڈیٹا پارٹ اسٹارٹ ہو رہا ہے یہ آپ کو بتایا کہ 16 16 بائٹس کے فور چانکس ہیں ان کے اندر ہر پارٹیشن سے ایسوسیٹڈ انفارمیشن ہے اور لاسٹ جو ٹو بائٹس ہیں وہ سگنیچر ہیں آف پارٹیشن ٹیبل اس ڈمپ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو لاسٹ ٹو بائٹس ہیں جو بالکل لاسٹ بائٹ ہے اس کی ویلو اے ہے اور جو سیکنڈ لاسٹ بائٹ ہے اس کی ویلو فائیو ہے اس طرح سے جو پورا ورڈ بن جاتا ہے یہ اس پورے ورڈ کی بنتی ہے اے اے یہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ پارٹیشن ٹیبل کا سگنیچر ہے یہ ہم اس سگنیچر کو یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ پارٹیشن ٹیبل ہمارا ویلڈ ہے یا نہیں ویلڈ پارٹیشن ٹیبل کو ویریفائی کرنے کے لیے ہم اس سگنیچر کو چیک کرتے ہیں اگر یہ signature A A five five ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ کوئی ویلڈ پارٹیشن ٹیبل ہے یا بوٹ سیکٹر ہے اب ہم ڈیٹا پارٹ کو دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں سے ڈیٹا پارٹ سٹارٹ ہو رہا ہے جس طرح سے کہ اس سلائڈ کے اندر شو کیا گیا ہے آپ کو ایک لائن نظر آ رہی ہے جس کا اسٹارٹنگ ایڈریس جو ہے وہ ٹو بی زیرو ہے اور ڈیٹا پارٹ اسٹارٹ ہوگا ٹو بی ای e ہے اس لائن کے اوپر جو byte two B E hex بنتا ہے اس کے کانٹینٹس دیکھیں اس کے کانٹینٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پہ ویلو ایٹی ہیگز اسٹور ہوئی ہوئی ہے یہ ویلو ایٹی ہیگز سگنیفائی کرتی ہے کہ یہ بوٹیبل پارٹیشن ہے اور اس کے اندر جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے یہ کورسپونڈ کرتا ہے ود پرائمری پارٹیشن کیونکہ یہ سب سے پہلی انٹری ہے اب اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو نیکسٹ تھری بائٹس ہیں وہ سی ایچ ایس ایڈریس ہے cylinder head and sector number of the first block within the دا پارٹیشن اس کے بعد جو نیکسٹ بائٹ ہے جس کی ویلو زیرو سی ہے یہ زیرو سی کیا چیز ہے یہ پارٹیشن کی ٹائپ ہے میڈیا کی ٹائپ ہے یہ سسٹم آئی ڈی ہے جس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں زیرو سی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ ونڈو بیسڈ پارٹیشن ہے اب نیکسٹ جو تھری بائٹس ہیں اس کے اندر جو لاسٹ بلاک ہے ود ان دا پارٹیشن اس کا فزیکل ایڈریس پڑا ہوا ہے sector number head number and track number اسی طرح سے ٹین بٹس جو ہیں ان میں سے سلینڈر نمبر کے ہیں جو سکس بٹس ہیں وہ اس میں سے سیکٹر نمبر کے ہیں اور جو ایک بائٹ ہے وہ ہیڈ نمبر ہے یہ ہو گیا لاسٹ بلاک کا فزیکل ایڈریس اس کے بعد انڈیکس آ رہی ہے یہ کس چیز کی انڈیکس ہے جو اس پارٹیشن کے اندر فرسٹ بلاک ہے فرسٹ لاجیکل بلاک ہے لاجیکل سیکٹر کیا ہوتا ہے لاجیکل بلاک کیا ہوتا ہے یہ ہم آگے چل کے ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے لیکن میں اتنا اس پوائنٹ پہ آپ کو بتا دوں کہ جو فرسٹ لاجیکل سیکٹر ہوتا ہے یا first logical block within a اے پارٹیشن جو ہوتا ہے یا آن دا ڈسک جو ہوتا ہے وہ بوٹ بلاک ہوتا ہے تو یہ فرسٹ بلاک uh, کا آپ سمجھ لیں کہ آف سیٹ ہے آپ اس کو L B A offset بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو پارٹیشن کا اسٹارٹ فزیکل بلاک کا ایل بی ایڈریس ہے اس کے اندر آپ یہ ویلو ایڈ کریں تو آپ کے پاس ایل بی اے ایڈریس آ جائے گا آف دا پارٹیشن ٹیبل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ڈبل ورڈ ہے تو اس کی ویلو بن رہی ہے تھری ایف ایگز یعنی کہ فزیکل بلاک کے بعد تھری ایف ایگز بلاکس کے بعد فرسٹ لاجیکل بلاک آ رہا ہے جو کہ بوٹ سیکٹر ہے یہاں سے آنورڈس ڈسک کی پارٹیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس بلاک سے آنورڈ جتنے بھی بائٹس جتنے بھی بلاکس ہیں وہاں پہ یوزر کا ڈیٹا اور فائل سسٹم وغیرہ اسٹور ہوا ہوا ہے ان بلاکس کا کاؤنٹ آپ کو نیکسٹ فور بائٹ سے مل رہا ہے اس کے اندر آپ جس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جو بلاکس کا کاؤنٹ ہے وہ بن رہا ہے one three eight eight A F C یہ نیکسٹ جو ڈبل ورڈ کی ویلو بن رہی ہے وہ ہے تو یہ number of blocks within the ان دا پارٹیشن یہ پرائمری پارٹیشن کے بارے میں ساری انفارمیشن ہوگی اب نیکسٹ سکسٹین بائٹس کے اندر جو انفارمیشن پڑی ہوئی ہے وہ کوئی دوسری پارٹیشن ہے اب ہم دیکھتے ہیں وہ کون سی پارٹیشن ہے فرسٹلی اس کا اسٹارٹنگ بلاک کا ایڈریس ہے آپ اس کی ویلو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں واٹ ایور جو بھی ویلو ہے فرسٹ تھری بائٹس کے اندر یہ ویلو پڑی ہوئی ہے فرسٹ تھری بائٹس نہیں بلکہ فرسٹ بائٹ کو چھوڑ کے فرسٹ بائٹ کی ویلو زیرو ہے جو کہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ یہ والی جو پارٹیشن ہے یہ بوٹیبل نہیں ہے اس کے بعد جو نیکسٹ تھری بائٹس ہیں وہ فرسٹ فزیکل بلاک کا ایڈریس اسپیسیفائی کر رہے ہیں ود ان دا پارٹیشن یہ اسی فارم کے اندر ہیں جس طرح ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ان تھری بائٹس کے بعد جو نیکسٹ بائٹ آ رہا ہے اس کی ویلو زیرو ایف ہے یہ جو زیرو ایف ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے ونڈوز ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے جس طرح ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کیا تھا ویریس کوڈس کو تو ایف جو کوڈ ہے یہ ونڈوز کی ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے لیے یوز کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ والی جو پارٹیشن ہے یہ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے اس کے بعد اس پارٹیشن کے اندر جو لاسٹ بلاک ہے اس کا فزیکل ایڈریس آ رہا ہے نیکسٹ تھری بائٹس کے اندر ان کو چھوڑ دیں اب جو نیکسٹ فور بائٹس ہیں وہ بتا رہے ہیں اس پارٹیشن کے اندر جو فرسٹ بلاک ہے اس کا physical L B A address بتا رہے ہیں تو جو اس پارٹیشن کے اندر جو فرسٹ بلاک ہے اس کا جو ایل بی اے ایڈریس بن رہا ہے وہ one three eight eight B three B بن رہا ہے اس لحاظ سے اور اس سے آگے جو فور بائٹس ہیں یہ بھی ایک ڈبل ورڈ ہے یہ نمبر آف بلاکس بتا رہا ہے ود ان دا پارٹیشن تو اس کے لحاظ سے جو number of blocks within the دا پارٹیشن بن رہے ہیں وہ zero three nine zero six two zero A بن رہے ہیں اس سے جو اگلی پارٹیشن ہے اگلی جو چنک ہے اس کے اندر سکسٹین بائٹس کی جو انٹری ہے اس کے اندر زیروز پڑے ہوئے ہیں جو انڈیکیٹ کر رہا ہے کوئی اور مزید پارٹیشن اس کے اندر نہیں ہے اور اگلی کے اندر بھی زیرو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اور کوئی پارٹیشن نہیں ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو پارٹیشن ٹیبل تھا اس کے اندر جو انفارمیشن ہے جو ہم نے اینالائز کیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو فرسٹ پارٹیشن بنی ہوئی ہے اس کے اندر جو سسٹم آئی ڈی تھا وہ زیرو سی تھا زیرو سی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ Windows FAT thirty two partition ہے اور ایل بی اے میپڈ ہے اور اس کا جو فرسٹ بلاک تھا اس فرسٹ بلاک کا جو ایل بی ایڈریس بن رہا ہے وہ تھری ایف بن رہا ہے نمبر آف بلاکس اس کے اندر کتنے تھے ہیگس کے اندر وہ ویلو ہم نے نوٹ کی ہے zero one three eight eight A F C اور جو اینڈنگ سلینڈر نمبر بن رہا ہے وہ ون زیرو ٹو تھری بن رہا ہے جو ہم نے ویلوز نوٹ کی ہیں اس کے لحاظ سے اور جو اینڈنگ سیکٹر نمبر ہے وہ سکسٹی تھری بن رہا ہے اس چیز کو آپ ذرا نوٹ کر لیجیے گا ending cylinder number one zero two three ہے اور جو سیکٹر نمبر ہے سکسٹی تھری ہے نیکسٹ پارٹیشن کے اوپر جب آئیں گے تو ہم پھر سے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور پھر ہم نے اس پارٹیشن ٹیبل کے اندر ایک اور پارٹیشن دیکھی ہے یہ والی جو پارٹیشن ہے اس کی جو آئی ڈی تھا جو ڈسکرپٹر بائٹ تھا اس کی ایف تھی یہ ویلو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ ایکسٹینڈیڈ ونڈوز پارٹیشن ہے جو اسٹارٹنگ بلاک نمبر ہے ریلیٹو ٹو دا ایڈریس وہ بن رہا ہے zero one three eight eight B three B اور یہ ویلیو ڈیسیمل کے اندر بن جاتی ہے two zero four eight two eight seven five یہ انفارمیشن بھی آپ کو ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کی اینٹری سے ملی ہے اور اس کے اندر ٹوٹل نمبر آف بلاکس جو ہیں وہ zero three nine zero six two zero A ہیں جو کہ ڈیسیمل کے اندر بن جاتا ہے five nine seven nine three nine three zero اب یہ جو ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے یہ مزید ہو سکتا ہے کہ نمبر آف پارٹیشن کے اندر ڈیوائڈ ہو اب جن پارٹیشن کے اندر یہ ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہے ان پارٹیشن کے بارے میں انفارمیشن ہمیں کہاں سے ملے گی ان پارٹیشن کے بارے میں ہمیں انفارمیشن اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے فرسٹ فزیکل بلاک سے ملے گی اس پارٹیشن کا کیا ایڈریس اس بلاک کا کیا ایڈریس ہوگا اس بلاک کا وہی ایڈریس ہوگا جو یہاں پہ اسپیسیفائڈ ہے جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکنڈ پارٹیشن کا جو اسٹارٹنگ بلاک نمبر ہے وہ zero one three double eight B three B ہے تو یہی جو ایڈریس ہے یہ ایکسٹینڈڈ پارٹیشن کے فرسٹ بلاک کا ایڈریس ہوگا اب ہم یہ کرنا چاہیں گے کہ اس بلاک کو ریڈ کریں اور اس بلاک کو ریڈ کر کے ہم دیکھیں کہ اس کے اندر کیا انفارمیشن پڑی ہوئی ہے اب نیکسٹ اسٹیپ کے اندر ہم یہی کام کریں گے کہ اس بلاک کو ریڈ کرتے ہیں اور اس کے اندر پڑی ہوئی انفارمیشن کو اینالائز کرتے ہیں اب اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کو ہم نے کس طرح سے مزید پارٹیشن کیا ہوا ہے into various logical drives یہ انفارمیشن گیٹ کرنے کے لیے آپ کو ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے فرسٹ فزیکل بلاک کو ایکسس کرنا پڑے گا اور یہ انفارمیشن ہوپ فلی اس بلاک کے اندر پڑی ہوئی ہوگی اس کو ہم ایکسس کر لیں گے اسی پروگرام کے تھرو جو ہم نے پہلے لاسٹ لیکچر کے اندر بنایا تھا جس کے اندر آپ ایک ایل بی انڈیکس اسپیسیفائی کرتے تھے اور وہ اس بلاک کو ریڈ کر کے فائل کے اندر پلیس کرتا تھا لیکن ادھر کوشچن یہ ہے کہ اس فرسٹ فزیکل بلاک کا ایڈریس کہاں سے آئے گا وہ ایڈریس ہمیں ماسٹر بوٹ ریکارڈ سے ملا ہے ماسٹر بوٹ ریکارڈ کے اندر جو انٹری تھی فار دا ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن اس کے اندر یہ انفارمیشن پڑی ہوئی تھی کہ اس پارٹیشن کا اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کا جو فرسٹ بلاک ہے اس کا کیا ایڈریس بن رہا ہے اس انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے ہم بلاک کو ریڈ کرتے ہیں اور اس بلاک کی انفارمیشن کو اب اینالائز کرتے ہیں اور ہمیں جو اب انفارمیشن ملتی ہے اس کو اس سلائڈ کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کوڈ پارٹ ہے وہ بالکل ایم ٹی ہے اس کے اندر زیروز ہیں اس کے اندر کچھ بھی نہیں پڑا ہوا کیونکہ یہ ماسٹر بوٹ ریکارڈ نہیں ہے صرف کوڈ جو ہوتی ہے وہ صرف ماسٹر بوٹ ریکارڈ کے اندر ہوتی ہے اور اس کوڈ نے بوٹ ٹائم پہ ایگزیکیوٹ ہونا ہوتا ہے تو اس لیے کوڈ پارٹ ایم ٹی ہے لیکن جو ڈیٹا پارٹ ہے اس کے اندر کچھ انفارمیشن پڑی ہوئی ہے اور وہ انفارمیشن ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اب ڈیٹا پارٹ کو ہم اینالائز کرتے ہیں وہاں سے ہی اس ایڈریس کے اوپر جو ڈیباگ کے اندر ہم جب ہم نے جب اس فائل کو اوپن کیا تو اس لحاظ سے ڈیباگ کے لحاظ سے اس لوکیشن کا ایڈریس بنے گا ٹو بی ای آپ کو اس میں ڈاؤٹ فل ہونے کی بات نہیں ہے کہ یہ ٹو بی ای کیوں ہے یہ ٹو بی ای تو یہ value greater than five hundred twelve ہے ایون انفیکٹ جب ڈیبگ فائل کو لوڈ کرتا ہے تو وہ ہنڈریڈ ہیگز آف سیٹ کے اوپر لوڈ کرتا ہے جب اس فائل کو ہنڈریڈ ہیگز آف سیٹ کے اوپر لوڈ کیا تو four forty six offset جو ہے وہ ٹو بی ای پہ جا کے لوڈ ہوگا four forty six decimal two B hex offset address پہ جا کے لوڈ ہوگا اور اس ایڈریس کے اوپر اب جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں سب سے پہلا جو بائٹ ہے اس کی ویلیو زیرو ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ پارٹیشن جو ہے یہ بوٹیبل پارٹیشن نہیں ہے نیکسٹ تھری بائٹس کے اندر جو اسٹارٹنگ بلاک نمبر ہے اسٹارٹنگ بلاک کا فزیکل ایڈریس پڑا ہوا ہے اس کا سیکٹر نمبر ہیڈ نمبر اور سلینڈر نمبر پھر نیکسٹ بائٹ کے اندر سسٹم آئی ڈی پڑا ہوا ہے یہ آپ نوٹ کریں یہاں پہ اس کی ویلو زیرو بی ہے زیرو بی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ کوئی ونڈوز پارٹیشن ہے آگے چل کے ہم دیکھیں گے کون سی ونڈوز پارٹیشن ہے پھر نیکسٹ تھری بائٹس کے اندر لاسٹ جو بلاک ہے اس کا فزیکل ایڈریس آ رہا ہے اس کا سیکٹر نمبر ہیڈ نمبر اور سیلنڈر نمبر ان تھری بائٹس کے بعد جو نیکسٹ فور بائٹس ہیں ان فور بائٹس کے اندر انفارمیشن پڑی ہوئی ہے تھری ایف یہ انفارمیشن کیا ہے یہ انفارمیشن ریلیٹو ایڈریس ہے relative to the start of the partition کس چیز کا ریلیٹو ایڈریس ہے یہ بوٹ بلاک کا ریلیٹو ایڈریس ہے یعنی کہ اسٹارٹ آف دا پارٹیشن سے تھری ایف بلاکس کے بعد بوٹ سیکٹر پڑا ہوا ہوگا تو جو اسٹارٹ کا فزیکل ایڈریس ہے plus three F will be the physical address of boot block اور پھر نیکسٹ فور بائٹس کے اندر یہ انفارمیشن ہے کہ ٹوٹل نمبر آف بلاکس کتنے ہیں اس کے اندر تو ٹوٹل نمبر آف بلاکس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پارٹیشن کے اندر one three eight eight A F C ہیں اور یہ بلاکس میں سے میجورٹی بلاکس جو ہیں وہ یوزر ڈیٹا کے لیے یوز ہو رہے ہیں کچھ فائل سسٹم کے لیے بھی یوز ہو رہے ہیں یہاں پہ فرسٹ انٹری ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ پھر نیکسٹ انٹری اسٹارٹ ہوتی ہے نیکسٹ انٹری کا فرسٹ بائٹ جو ہے وہ زیرو ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ بوٹیبل نہیں ہے نیکسٹ تھری بائٹس کے اوپر انفارمیشن پڑی ہوئی ہے about the first block physical address first block کا جو فزیکل ایڈریس پڑا ہوا ہے جو بھی فزیکل ایڈریس بن رہا ہے وہ ان تھری بائٹس کے اندر پڑا ہوا ہے خیر ہم اس کو اس کی بات نہیں کرتے اب نیکسٹ بائٹ پہ دیکھیں جو ویلیو پڑی ہوئی ہے وہ زیرو فائیو ہے یہ زیرو فائیو کا انڈیکیٹ کر رہا ہے یہ زیرو فائیو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے اور ڈاس کی ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے یہ ونڈوز کی ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن نہیں انڈیکیٹ کر رہا یہ کسی ڈاس کا سافٹ ویئر یوز کرتے ہوئے may be extended partition create کی گئی ہوگی اس لیے یہ ڈاس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے اور پھر نیکسٹ تھری بائٹس کے اندر جو لاسٹ بلاک ہے ود ان دس پارٹیشن اس لاسٹ بلاک کا physical address C H S کی فارم میں سلینڈر ہیڈ اینڈ سیکٹر کی فارم کے اندر پڑا ہوا ہے ان تھری بائٹس کے بعد جو فور بائٹس ہیں وہ ریلیٹو ایڈریس ہے of the uh, extended partition یعنی کہ ان فیکٹ یہ جو پارٹیشن ٹیبل ہے یہ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن تھی جب ہم بات کر رہے ہیں with respect to the master boot record اب اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ٹیبل کے اندر ایک لاجیکل ڈرائیو بن گئی ہے جس کی انفارمیشن آپ نے پریویس سکسٹین بائٹس کے اندر ڈسکس کیا اور ایک اور ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن بن گئی ہے ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے اندر ایک اور ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن بن رہی ہے جو اب اسمالر ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن بن رہی ہے اس اسمالر ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کا اسٹارٹنگ بلاک نمبر کیا ہے within the previous bigger extended partition تو اس کا جو اسٹارٹنگ بلاک نمبر بن رہا ہے ریلیٹو اسٹارٹنگ بلاک نمبر بن رہا ہے with respect to the starting block number of the previous larger extended partition وہ بن رہا ہے zero one three eight eight B three B جو نیکسٹ فور بائٹس ہیں اس کے اندر آپ کو یہ انفارمیشن مل رہی ہے کہ اس پارٹیشن کے اندر کتنے بلاکس ہیں اس سلائڈ کے اندر جو ہم نے انفارمیشن ڈسکس کی ہے اس کو اینالائز کرتے ہوئے ہم کچھ اس طرح کے انفرنسز نکال سکتے ہیں جو آپ اس سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں ہم نے دیکھا جو فرسٹ پارٹیشن تھی within this extended partition اس فرسٹ پارٹیشن کا جو سسٹم آئی ڈی تھا وہ بی تھا بی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ ونڈوز فیٹ 32 ٹو پارٹیشن ہے پھر ہم نے دیکھا کہ جو فرسٹ بلاک ہے فرسٹ بلاک کا جو لاجیکل ایڈریس ہے جو ریلیٹیو ایڈریس ہے relative to the start of the partition وہ 3F ہے اور اگر اس کا فزیکل ایڈریس کیلکولیٹ کیا جائے with respect to the start of the disk تو اس کے اندر one three double eight B three B add کرنا پڑے گا one three double eight B three B کیا چیز ہے یہ ایل بی ایڈریس ہے of the start of this partition یعنی کہ یہ والی جو پارٹیشن ہے یہ اس فزیکل ایڈریس سے اسٹارٹ ہو رہی ہے اس سے آنورڈس تھری ایف اور بلاکس ہیں اور ان تھری ایف بلاکس کے بعد جو بلاک ہے وہ بوٹ بلاک ہے اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو ٹوٹل نمبر آف بلاکس تھے وہ one three double eight A F C جس کے اوپر سسٹم ایریا اور یوزر ڈیٹا آئے گا یہاں پہ ایک اور چیز نوٹ کریں کہ جی سلینڈر نمبر جو ہے وہ 1023 تھے اور سیکٹر نمبر 63 تھے یہ 1023 اور 63 سلینڈر نمبر پریویس کیس میں بھی تھا اور یہی 1023 اور 63 جو ہے اس کیس کے اندر بھی تھا اب یہاں پہ یہ سوچنے والی بات ہے کہ سلینڈر نمبر جو ہے وہ دونوں کیسز میں کیسے سیم ہو سکتا ہے کیونکہ اتنی بڑی پارٹیشن ہے اور اتنی بڑی پارٹیشن ہونے کے بعد سلینڈر جو ہے وہ بائی ون بھی نہیں چینج ہوا انفیکٹ یہاں پہ جو ویلیوز اسٹور کی جا سکتی ہیں سلینڈر کی وہ صرف ٹین بٹس کے اندر اسٹور کی جا سکتی ہیں لیکن ہم نے جب بات کی تھی کہ جو ایل بی اے موڈ ہے ایل بی اے موڈ کے اندر جو سلینڈر نمبر ہے وہ till six five five three six ہو سکتے ہیں اس لحاظ سے آپ کے پاس پارٹیشن ٹیبل کے اندر کوئی اتنی بڑی ویلیو نہیں ہے اتنی بڑی فیلڈ نہیں ہے جس کے اندر آپ سلینڈر نمبر اسٹور کر سکیں یہاں پہ ون زیرو ٹو تھری اس کا ہونا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ جو سلینڈر نمبر پڑا ہوا ہے یہ سلینڈر نمبر یا یہ والا جو پورا ایڈریس ہے یہ ویلڈ نہیں ہے اب اگر اس کے لیے آپ نے ایڈریس کیلکولیٹ کرنا ہے سی ایچ ایس فارم میں تو آپ ایل بی اے ایڈریس کو کنورٹ کریں گے انٹو سی ایچ ایس آگے چل کے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح سے پروگرام کے تھرو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں ایل بی ایڈریس کو انٹو سی ایچ ایس لیکن ادھر پوائنٹ یہ ہے کہ سلینڈر کا ون زیرو ٹو تھری ہونا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ جو ایڈریس ہے یہ ٹرو ایڈریس نہیں ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ ایڈریس جو ہونا چاہیے یہ کوئی ایل وی ایڈریس ہونا چاہیے یہ ایڈریس جو ہے یہ ٹین بٹ سلینڈر نمبر کے اندر نہیں اکوموڈیٹ کیا جا سکتا سیکنڈلی ہم نے اس ڈمپ کے اندر جو سیکنڈ پارٹیشن دیکھی ہے اس کے اندر جو سسٹم آئی ڈی تھا وہ زیرو فائیو تھا اس کا زیرو فائیو ہونا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ ایکسٹینڈیڈ ڈاس پارٹیشن ہے اور جو اس کا اسٹارٹنگ بلاک نمبر ہے وہ one three double eight B three B ہے جو کہ ڈیسیمل کے اندر two zero four eight two eight seven five بنتا ہے یہ ریلیٹیو ہے relative to the start of the partition اب کوشچن یہ ہے کہ یہ پارٹیشن کہاں پہ اسٹارٹ ہو رہی ہے ہم نے دیکھا تھا پریویس جو پارٹیشن ٹیبل تھا اس کے اندر ہمیں یہ انفارمیشن مل رہی ہے کہ یہ پارٹیشن کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا یہ پارٹیشن اسٹارٹ ہو رہی ہے one three eight eight B three B L B address سے اسٹارٹ ہو رہی ہے اب جو نیکسٹ جو پارٹیشن ہے نیکسٹ جو ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کا جو فرسٹ بلاک ہے اس کا فزیکل ایڈریس پھر کس طرح سے نکلے گا اس کا فزیکل ایڈریس ایگزیکٹلی اسی طریقے سے نکلے گا کہ اس ایکسٹینڈیڈ uh, پارٹیشن کا جو فرسٹ بلاک ہے اس کا ریلیٹو ایڈریس کے اندر آپ اسے جو پریویس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے اس کا فزیکل ایڈریس ایڈ کریں یہ والی ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن جو within the bigger extended partition ہے یہ اسٹارٹ ہو رہی ہے at the relative address one three double eight B three B جبکہ جس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے اندر یہ پارٹیشن لایا کرتی ہے وہ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن اسٹارٹ ہوئی تھی at one three double eight B three B with respect to the start of the disk تو اس لحاظ سے یہ والی ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہوگی یہ اسٹارٹ ہو رہی ہوگی at two seven double one six seven six hex کے اوپر یہ اس کا اسٹارٹنگ ایل بی ایڈریس بن رہا ہے اور یہ ویلو ڈیسیمل کے اندر four zero nine six five seven five zero بنتی ہے جو ٹوٹل نمبر آف بلاکس اس کے اندر آپ کو پتا چل رہے تھے وہ one three double eight B three B ہیں ود ان دس پارٹیشن ابھی آپ نے جو سلائڈ دیکھی ہے اس کو میں تھوڑا سا بریف کرنا چاہوں گا اس کے اندر آپ نے فرسٹلی دیکھا کہ ایک ماسٹر بوٹ ریکارڈ تھا ماسٹر بوٹ ریکارڈ کے اندر آپ نے ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن بنائی اب اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے اندر آپ نے اس کو اس کا ایک پورشن ڈیوائڈ کر دیا انٹو اے لاجیکل ڈرائیو اور باقی کا جو پورشن ہے وہ ایک ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے لیے ریزرو کر دیا اب جو ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن جس کے لیے وہ پورشن ریزرو کیا گیا ہے اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کی انفارمیشن کہاں پڑی ہوگی وہ ڈیفینیٹلی ماسٹر بوٹ ریکارڈ میں نہیں پڑی ہوگی وہ انفارمیشن اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے اسٹارٹنگ فزیکل بلاک کے اندر پڑی ہوگی اسٹارٹنگ فزیکل بلاک کا ایڈریس ہمیں ماسٹر بوٹ ریکارڈ کے اندر جو انٹری پڑی ہوئی ہے وہاں سے مل گیا ہم نے اس کو ریڈ کیا اور اس کا ڈمپ آپ نے ابھی دیکھا اس ڈمپ سے ہمیں یہ انفارمیشن ملی ہے کہ یہ جو ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے یہ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن اب ڈیوائڈ کی گئی ہے into a logical drive and into an other extended partition اب یہ جو ایک اور ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن بنی ہے آپ اس کو کہہ لیں ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ٹو اب یہ جو ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ٹو ہے اس کے بارے میں بھی سرٹن انفارمیشن ہوگی اور یہ انفارمیشن ہمیں کہاں سے ملے گی ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ٹو کے فرسٹ فزیکل بلاک سے اس کا جو فرسٹ فزیکل بلاک ہے اب اس کا فزیکل ایڈریس کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جائے گا اب یہ دیکھ لیں اس کی پوزیشن کیا بن رہی ہے اس سے پہلے ایک پرائمری پارٹیشن ہے اور ایک لاجیکل ڈرائیو ہے جو ابھی تک ہم ڈیٹا کلیکٹ کر چکے ہیں اس سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ پرائمری پارٹیشن کا کیا سائز ہے اور جو لاجیکل ڈرائیو ہے اس کا کیا سائز ہے اس کے اندر کتنے بلاکس ہیں دونوں کے اندر جتنے ٹوٹل بلاکس ہیں ان کو آپ ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس وہ نمبر آ جائے گا جس فزیکل ایڈریس سے یہ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ٹو اسٹارٹ ہو رہی ہے تو وہ ایڈریس ہم آپ کو میں نے سلائڈ کے اندر دکھایا کہ آپ نے کیلکولیٹ کیا ہے وہ ویلو بن رہی ہے اور اس ویلو کے اوپر جو بلاک پڑا ہوا ہے اس ایڈریس کے اوپر جو بلاک پڑا ہوا ہے وہ block hopefully next extended partition کا پارٹیشن ٹیبل ہونا چاہیے اب ہم وہی پروگرام یوز کرتے ہوئے جس کی مدد سے ہم ایک L B A index specify کرتے ہیں اور بلاک کو ریڈ کرتے ہیں اس پروگرام کی مدد سے اب اس بلاک کو ریڈ کرتے ہیں اور پھر اس بلاک کے اندر جو ڈیٹا پڑا ہے اس کو اینالائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں یہ ہم نے ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ٹو کا جو فرسٹ فزیکل بلاک ہے جو اسٹارٹنگ بلاک ہے اس کو ریڈ کیا ہے اور اس کی انفارمیشن کا ڈمپ لیا آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسٹارٹنگ بائٹس ہیں وہ زیروز ہیں یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے اس کے اندر کوئی کوڈ نہیں ہے جیسے ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کوڈ صرف ماسٹر بوٹ ریکارڈ کے اندر ہوتی ہے اور کسی پارٹیشن ٹیبل کے اندر کوڈ نہیں ہوتی اس کے اندر جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے صرف وہی ہمارے لیے امپارٹنٹ ہے same location two B E کے اوپر جائیں ٹو بی ای کے اوپر فرسٹ پارٹیشن ٹیبل انٹری کا ڈیٹا پڑا ہوگا جو فرسٹ بائٹ ہے اس کی ویلو زیرو ہے اس کا زیرو ہونا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ بوٹیبل نہیں ہے نیکسٹ تھری بائٹس کے اندر جو اس کا اسٹارٹنگ بلاک uh, ہے اس کا سی ایچ ایس ایڈریس پڑا ہوا ہے ان تین بائٹس کے اندر اس کا سی ایچ ایس ایڈریس ہے اس سے جو نیکسٹ بائٹ ہے اس کی ویلیو زیرو بی ہے زیرو بی اگین انڈیکیٹ کرتا ہے یہ کوئی ونڈوز پارٹیشن ہے اگین نیکسٹ تھری بائٹس جو ہیں وہ اس کے اینڈنگ بلاک کا سی ایچ ایس ایڈریس ہے ان تھری بائٹس کے بعد جو فور بائٹس ہیں وہ آپ کو یہ اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ اسٹارٹ سے کتنے بلاکس آگے بوٹ بلاک پڑا ہوا ہے اس کو دیکھ کے پتا چل رہا ہے کہ تھری ایف بلاکس کے بعد بوٹ ریکارڈ پڑا ہوا ہے اور پھر نیکسٹ فور بائٹس میں کے اندر کاؤنٹ ہے کہ ٹوٹل کتنے نمبر آف بلاکس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں three eight eight B F C اس کے اندر ٹوٹل بلاکس ہیں یہاں پہ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ایک یہ کوئی لاجیکل ڈرائیو بنی ہوئی ہے جس کے اندر جو فائل سسٹم یوز کیا جا رہا ہے وہ کوئی ونڈوز کا فائل سسٹم ہے اور وہ کہاں پہ ختم ہو رہی ہے اور کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے ان بلاکس کا فزیکل ایڈریس مل رہا ہے ہمیں اور ٹوٹل کاؤنٹ آف بلاکس مل رہے ہیں جو کہ یوزر اور سسٹم ایریا کے لیے ریزروڈ ہیں اس کے بعد نیکسٹ انٹری اسٹارٹ ہو جاتی ہے نیکسٹ انٹری کا جو فرسٹ بائٹ ہے وہ زیرو ہے اگین یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ جو پارٹیشن ہے یہ بوٹیبل پارٹیشن نہیں ہے پھر نیکسٹ اس سے جو تھری بائٹس ہیں وہ فرسٹ بلاک کا فزیکل ایڈریس ہونا چاہیے سی ایچ ایس ایڈریس ہونا چاہیے اس کے بعد ویلیو زیرو فائیو پڑی ہوئی ہے اگین زیرو فائیو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے اور اس کے بعد جو نیکسٹ تھری بائٹس ہیں وہ اینڈنگ uh, جو بلاک ہے اس کا C H S physical address دے رہے ہیں اس کے بعد جو فور بائٹس ہیں وہ اسٹارٹنگ ایڈریس اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کا اسٹارٹنگ ایڈریس اسپیسیفائی کر رہے ہیں یہ ویلو بن رہی ہے zero two seven one one six seven six جس طرح سے ہم پریویسلی ڈسکس کر چکے ہیں اور نیکسٹ فور بائٹس کے اندر یہ آپ کو اسپیسیفائی کر رہا ہے کہ اس کے اندر ٹوٹل بلاکس کتنے ہیں اب یہاں پہ ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ جو ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے یہ with respect to the bigger extended partition جو کہ ماسٹر بوٹ ریکارڈ کے اندر ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن بنی ہوئی تھی اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے اسٹارٹ سے zero two seven one one six seven six blocks آگے سچویٹڈ ہے یہاں سے جو ہم نے انفارمیشن کلیکٹ کی ہے اس کو ہم بریفلی ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بتا رہی ہے اس انفارمیشن کو دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک لاجیکل ڈرائیو کریٹ کی گئی ہے اس لاجیکل ڈرائیو کے اندر جو سسٹم ہے وہ Windows FAT thirty two system ہے اور اس لاجیکل ڈرائیو کا جو فرسٹ لاجیکل بلاک ہے اس کا جو آف سیٹ ہے وہ 3F ہے یعنی کہ اسٹارٹ سے تھری آگے سچویٹڈ ہے اس لحاظ سے اس کا فزیکل ایڈریس کیا بن جائے گا three F plus zero one three eight B three B یہ نمبر آف بلاکس ہیں within the primary partition اور again plus one three double eight B three B یہ بلاکس ہیں within the first logical drive جو آپ نے کریٹ کی تھی پریویس پارٹیشن ٹیبل میں ہم نے جس کو ڈسکس کیا تھا ود ان دس پارٹیشن کتنے بلاکس ہیں جو کہ یوزر اور سسٹم ڈیٹا کے لیے ریزروڈ ہیں one three double eight A F C اور similarly cylinder number one zero three اور سیکٹر نمبر سکسٹی تھری ہے جو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ جو پارٹیشن ہے اس کے اندر جو ایڈریسز یوز ہوں گے وہ ایل بی ایڈریسز یوز ہوں گے سی ایچ ایس ایڈریس ادھر نہیں یوز کیا جا سکتا یا بایوس ڈسک کا فنکشن نہیں یوز کیا جا سکتا اس کے اندر آپ سیکٹر ہیڈ اور سلینڈر نمبر جو ہے وہ اسپیسیفائی نہیں کر سکیں گے سلینڈر نمبر جو ہے وہ ٹین بٹس کو ایکسیڈ کرتا ہے پھر جو اس کے اندر ہم نے سیکنڈ پارٹیشن ڈسکس کی ہے وہ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے اس کا آئی ڈی زیرو فائیو تھا جو کہ بتا رہا ہے کہ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے جو ہم نے ماسٹر ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کریٹ کی تھی ماسٹر بوٹ ریکارڈ کے اندر ماسٹر ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے اسٹارٹ سے two seven one one six seven six hex blocks آگے یہ پارٹیشن سچویٹیڈ ہے اور اس لحاظ سے جو اس پارٹیشن کا جو فرسٹ فزیکل بلاک ہوگا اس کا جو ایڈریس بنتا ہے وہ اس کے اندر اس کے لیے آپ کو two seven double one six seven six کے اندر one three double eight B three B add کرنا پڑے گا one three double eight B three B کیا چیز ہے یہ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے اندر ٹوٹل نمبر آف بلاکس ہیں پلس جو ماسٹر ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے اس سے ریلیٹیولی کتنے بلاکس آگے یہ اسمالر ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن سچویٹیڈ ہے وہ آپ وہ ویلیو بن جاتی ہے two seven double one six seven six ان دونوں کو ایڈ اپ کر کے آپ کے پاس ویلیو آ رہی ہے three A nine A one B one یہ ویلیو جو ہے یہ بیسیکلی اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کا فرسٹ بلاک کا فزیکل ایڈریس ہے اور ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ اس کے اندر ٹوٹل نمبر آف بلاکس کتنے ہیں اس کے اندر total number of blocks double one F four B nine four ہے جو کہ ڈیسیمل کے اندر one double eight two eight one eight zero بنتا ہے آج کے پروگرام کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جو ماسٹر بوٹ ریکارڈ ہے اگر آپ اس کے اندر کوئی ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کریٹ کرتے ہیں تو اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے اندر بھی نمبر آف پارٹیشنس کریٹ کی جا سکتی ہیں اگر اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے اندر آپ ایک لاجیکل ڈرائیو کریٹ کرتے ہیں کچھ پورشن کے اندر ایک لاجیکل ڈرائیو کریٹ کرتے ہیں اور باقی کے پورشن کے لیے پھر آپ کو اگین ایک اور ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کریٹ کرنی پڑے گی اب اس اسمالر ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے اندر بھی آپ مزید لاجیکل ڈرائیوز کریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایک لاجیکل ڈرائیو کریٹ کیا اور کچھ پورشن بچ جاتا ہے ڈسک اسپیس کا تو اس کے اندر آپ اگین ایک اور ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کریٹ کرنی پڑے گی اینڈ سو آن اس طرح سے ایکسٹینڈیڈ پارٹیشنس کی ایک چین بن جائے گی اور یہ چین کب تک چل سکتی ہے جب تک کہ اتنی لاجیکل ڈرائیوز آپ کریٹ کر لیتے ہیں کہ مزید لاجیکل ڈرائیو لیٹر اسائن نہیں کیا جا سکتا عموماً عام طور پہ ان پریکٹس لوگ اتنی زیادہ پارٹیشنز نہیں بناتے تین چار پارٹیشنز بناتے ہیں لیکن تھیوریٹیکلی اسپیکنگ یہ اس کی لمٹ ہے پھر جو ویریس پارٹیشنز بنی ہیں ان کو مینج کرنے کے لیے آف کورس ڈیٹا ریکوائرڈ ہے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پارٹیشن کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے کہاں پہ ختم ہو رہی ہے تو وہ ڈیٹا بھی ڈفرینٹ پارٹیشن ٹیبلس کے اندر اسٹور کیا جاتا ہے جو سب سے پہلا پارٹیشن ٹیبل ہے وہ ماسٹر بوٹ ریکارڈ ہے اور جو باقی پارٹیشن ٹیبل ہیں وہ اس چین کے تھرو ٹریورس کیا جا سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے اس ایگزامپل کے اندر دیکھا ہے یہ ایگزامپل ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اس ایگزامپل کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جو ماسٹر بوٹ ریکارڈ ہے ماسٹر بوٹ ریکارڈ کے اندر ایک پرائمری پارٹیشن بنی ہوئی ہے جو کہ صرف بوٹیبل ہے اور پھر ایک ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن بنی ہوئی ہے پھر within that extended partition ایک لاجیکل ڈرائیو بنائی گئی ہے جس کے اندر ایک سرٹن فائل سسٹم ہے اور اس لاجیکل ڈرائیو کے علاوہ ایک اور ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کریٹ کی گئی ہے یعنی کہ ایک extended partition within an extended partition create کی گئی ہے اب یہ جو اسمالر ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کریٹ کی گئی ہے اس کی انفارمیشن کہاں پہ پڑی ہوگی اس کی انفارمیشن بھی ایک پارٹیشن ٹیبل کے اندر پڑی ہوگی وہ پارٹیشن ٹیبل کہاں پہ سچویٹڈ ہوگا اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے فرسٹ فزیکل بلاک کے اندر سچویٹڈ ہوگا فرسٹ فزیکل بلاک کا ایڈریس آپ کو کیسے ملے گا وہ آپ کو پتا چلے گا کہ اس انفارمیشن کی مدد سے کہ جو پریویس لاجیکل ڈرائیو تھی اس کا کیا سائز تھا اور اس سے پہلے جو پرائمری پارٹیشن بنی گئی ہے اس کا کیا سائز تھا اس کے اندر کتنے بلاکس ہیں ٹوٹل نمبر آف بلاکس جب آپ کو مل جاتے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے پھر جب ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے اس بلاک کو آپ ریڈ کریں گے تو آپ کو انفارمیشن ملے گی اباؤٹ دس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایک اور ڈرائیو کریٹ کی گئی ہو اور ایک اور ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن رکھی گئی ہو اگر ایک اور ڈرائیو کریٹ کی گئی ہے اور ایک ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن اویلیبل ہے تو جو اس سے بھی اسمالر لیول uh, کے اوپر جو ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن آ رہی ہے اس کے بارے میں انفارمیشن آپ کو اس اسمالر ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے فرسٹ فزیکل بلاک سے ملے گی اور اگین اسی طریقے سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن سے پہلے کتنے بلاکس ہیں جس کی مدد سے آپ کو ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے فرسٹ بلاک کا فزیکل ایڈریس بنے گا اور اگین آپ اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے بارے میں جو انفارمیشن ہے اس بلاک میں سے گیٹ کر سکتے ہیں ابھی یہ ایگزامپل ختم نہیں ہوئی ہے ہم نیکسٹ لیکچر میں ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں سے پک اپ کریں گے اس ایگزامپل کو مزید دیکھیں گے کہ یہ کہاں تک چلتی ہے چین اور کہاں پہ ختم ہوتی ہے اور ہمیں یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ چین ختم ہو گئی ہے اجازت دیجیے آج کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اللہ حافظ